بے شک جو آمان لائے اور ان کا کام کیے ہم ان کے اجر ضائع ناؤ کرتے جن کے کام اچھے ہوں